دوسری سند اسی طرح کی حدیث ہے البتہ اس میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ماضی مستقل یا مستقل اتنا عرصہ ہے حدیث نمبر 178 مسند احمد